حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کو نہیں تھے نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی میں خاک لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 6046